آیت آية نمبر 138 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيدعون أن وأولوا العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غريب إنهم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين منافقین منافقوں کو خوشخبری دے دیجیے آج بہت خوشیاں کرتے ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جاتے ہم بچ جاتے ہیں دھوکے کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اندر اندر سے مسلمانوں کی خبریں کافروں کو پہنچا کے آتے ہیں جاسوسیاں کرتے ہیں ان کے لیے کافروں کو جا کے خبریں دیتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں مزے اڑاتے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں تو ذرا آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے بے اللہ عذاب حلیمہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ایسا دردناک عذاب کے خود عذاب کو بھی اس عذاب سے درد ہوگا اللہ یتخذون الکافرین اولیاء یہ منافع کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں من دون المومنین ایمان والوں کو چھوڑ کے یا اللہ یہ نفاق کیوں آتا ہے اللہ نے اس کی وجہ بتائی ایبتغون عندهم العزہ کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں ہمارا ملک وقار نہیں ہے جی ان کے یہاں جائیں گے تو ہمارا ملک وقار والا ہو جائے گا ہماری عزت ہو جائے گی ہماری ان کے ساتھ تصویر آئے گی ہمارا زندگی کا اسٹینڈرڈ اونچا ہو جائے گا ہمارا فیوچر برائٹ ہو جائے گا اور پتہ نہیں انہی چیزوں کے اندر حالانکہ اللہ پاک نے اتنا تک حضور کی زبان سے فرمایا کہ جس شخص کو اتنی بھی خواہش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائے وہ بھی ابھی سے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے اتنا سخت گناہ ہے یہ عزت کا شوق انسان کو ذلیل کرتا ہے آدمی اگر یہ شوق دل سے نکال دے تو وہ نفاق سے بچ جاتا ہے اس پر بہت محنت کرنے کی ضرورت آیا بتاؤ نہ یہ ڈھونڈتے ہیں ان کافروں کے پاس عزت تو سن لو فرند عزت اللہ جمیا عزت ساری اللہ کے پاس ہے عزت سے مراد غلبہ بھی قوت بھی دنیا میں آخرت میں وقت نزل علی کم کتاب اور اللہ پاک تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے ان بیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلا تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو حتہ یقودی غیری یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ان لگ ادم مثلو تب تم انہی جیسے ہو جاؤ گے اگر تم کافروں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں سنو گے ان اللہ جامع المنافقین ول کافرینا فی جہنم جمیا اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں کٹھا کر دے گا ان منافقوں کی حالت یہ ہے اللہ دینا سونا دیکھو یہ ہر وقت تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے اگر تمہیں فتح ہو تو تمہارے پاس مٹھائی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور کابروں کے پاس فتح ہو تو ان کے پاس مٹھائی کھانے پہنچ جاتے ہیں كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ اللَّهِ اگر تمہیں پتا ملے اللہ کی طرف سے قالو الم نکم محکم تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو ہمیں بھی حصہ دو وہ انکان دل کا ترین نصیب اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے علم علیکم تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پہ غالب نہیں آ گئے تھے پھر ہم پیچھے نہ ہٹتے تو مسلمان تو تمہیں کاٹ دیتے ہمارے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے مسلمانوں سے تم بچے ہو وہ لم نہ مل اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا اس لیے لاؤ ہمیں پیسے دو ہم تمہیں بچا رہے ہیں ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں ہم تمہیں ہم تمہیں تحفظ دے رہے ہیں ہم تمہیں شیلٹر دے رہے ہیں تو ابھی ہمیں دو یوم القیامہ تمہارا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب ہونے کا کوئی رستہ نہیں بنایا اللہ پاک نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب ہونے کا کوئی رستہ نہیں بنایا اس کے چار معنی یاد رکھ لیں صرف چار معنی اور چاروں معنی درست ہیں کہ کافروں کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ مسلمانوں پہ کیا ہو جائیں غالب ہو جائیں حضرت علی المرتضی کے پاس لوگ آئے کہا کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ کافروں کو کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم پہ آئے تو کئی جگہوں پہ تو وہ ہم سے لڑتے ہیں ہمیں مار دیتے ہیں فرمائیے آخرت میں ہے دنیا میں نہیں ہے کہ آخرت میں ایمان والے غالب ہوں گے اور کافر اور منافق ذلیل ہو رہے ہوں گے اور آخرت زیادہ دور نہیں ہے بتانے والی دوسرا مانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگ کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا کافر مسلط نہ کرنا جو ان کی طاقت توڑ دے اور انہیں جڑ سے ختم کر دے یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا کافر مسلط نہ کرنا جو ان کی جڑ کاٹ دے اور انہیں بالکل ختم کر دے تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے نبی میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے کوئی ایسا کافر مسلط نہیں ہوگا جو ان کی جڑوں کو کاٹ دے جانے دے وضو کرنے کے لیے تھے کوئی ایسا کافر مسلط نہیں کروں گا جو ان کو بالکل ختم کر دے جب تک یہ آپس میں نہیں لڑیں گے اور جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ایک دوسرے کو گرفتار کریں گے اور ایک دوسرے کی جڑ کاٹیں گے حضور پاک کی دعا قبول ہو گئی اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے جب تک خود مسلمان ان کافروں کا تعاون نہیں کرتے جب مسلمان کافروں کا تعاون کرنا شروع کر دیں گے پھر خطرہ ہے کہ کافر غالب آ جائیں اور آج دنیا میں جتنا بھی غلبہ کافروں کو مسلمانوں پہ حاصل ہے کیا آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے تعاون کے بغیر ہے جی ایک دن یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس کو دعویٰ سمجھتے ہیں اگر عرب دنیا اپنا تیل بند کر دے امریکہ میں لوگ اپنے بچے بیویاں اور مردے بیچنے پر مجبور ہو جائیں لیکن ہمارا تیل حاضر ان کے قبضے میں پاکستان سے بھی وہ ملازم بلاتے ہیں تیل کمپنیوں میں میں وہاں گیا جبیل میں وہاں کی ایک تیل کمپنی کو جا کے دیکھا قریب سے تو وہاں ایک پاکستانی ملازم تھا مدیر النوبہ تھا وہاں کا ڈیوٹی انچارج میں نے کہا کتنی تنخواہ تمہاری کہا میری تنخواہ آٹھ نو ہزار ریال ہے تو میں کہا باقی جو ڈیوٹی اس نے کہا باقی امریکی ہیں اور ان کی تنخواہ ساٹھ ہزار ریال ہوتی وہ کمپنیاں بھی ان کے ہاتھ میں ہر چیز ان کے ہاتھ میں اڈے بھی ہم دے دیتے ہیں جہاز بھی ہمارے کندھے بھی ہمارے سب کچھ ہمارے نبی کو اللہ نے فرما دیا تھا کہ جب یہ ایک دوسرے کو خود گرفتار کریں گے اور ایک دوسرے پر خود خود حملے کریں گے پھر ان کی جڑ کٹے گی ورنہ کافر نہیں کاٹ سکتے ان کی جڑ کتنی باتیں بالکل کھلی عام قرآن میں موجود ہیں بل کافرین المومنین سبیلا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے کہ کافر مسلمانوں پہ حملہ مسلمانوں پر جیت جائیں جب تک مسلمان ان کی تو مدد نہ کریں مجھے لگتا ہے یہ آیت انہوں نے ہم سے زیادہ پڑی ہوئی ہے اس لیے آپ وہ ہر جگہ مسلمانوں سے پہلے مدد لیں گے اب یہ آپ تو اکیلے پہنچ گئے تھے پھنے ہاں بن کے وہاں جب مار پڑ رہی ہے تو اب کہہ رہے ہیں ابو امی اب کہتے ہیں بنگلہ دیش بھی اپنی فوج بھیجے اب ہمارے بنگالی مسلمان بھی امریکہ کی مدد کے لیے تشریف دیں پاکستان بھی بھیجے ہندوستان بھی بھیجے کہتے ہیں نیپال بھی بھیجے کیمپ ڈیوڈ کی روٹی کا مزہ ہے <laughs> یعنی خود سوچو کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے ممالک تک سے فوج مانگی جا رہی ہے لگتا ہے یہ آیت کافروں نے خود سمجھ لی ہے کہ ہم اکیلے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے جب تک خود مسلمانوں کو ساتھ نہیں لیں خود دعوت دیتے ہیں اللہ اللہ تیسرا مانا لئی اللہ کا فرین المنی تبیلہ ولی جار اللہ اللہ پاک نے کافروں کو کوئی رستہ نہیں دیا کہ مومنوں پہ غالب ہو جائیں مومن جب بھی مغلوب ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے مغلوب ہوگا جب مسلمان امر دل معروف چھوڑ دیں گے نئی ان منکر چھوڑ دیں گے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے توبہ توبہ نہیں کریں گے گناہوں پر اصرار کریں گے اپنے گناہوں کو نیکیاں قرار دیں گے تب دشمن ان پر غالب آئے گا ورنہ غالب نہیں آ سکتا جب تک مومن مومن رہیں گے وہ ان تم النا ان کن تم مومنین ایمان پر رہیں گے تو اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جہاد چھوڑ کے پہلے یہ کرتے رہو وہ کرتے ہو جہاد بھی کرو ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرو اس لیے کہ جہاد چھوڑ دیا تو تب بھی تو گناہ جا رہے تب بھی تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے نا اس بات کو لوگ ذریعہ بنا کے نہیں سے لگتا ہے پہلے خوب اصلاح کرو پھر جہاد میں نہیں جہاد بھی کرو اصلاح بھی کرو اس لیے کہ جس طرح باقی گناہ بڑے بڑے ہیں جنا کرنا شراب پینا اس طرح جہاد چھوڑنا بھی تو بڑا گنا ہے اس کو چھوڑنے پر بھی تو عذاب آئے گا تم پہ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ نیکیاں کرے گناہوں سے بچے اگر گناہ ہو جاتا ہو تو توبہ استغفار کرے کسی گناہ کو کسی گناہ پر اصرار نہ کرے تو پھر کافر اس پر غالب نہیں آ سکتے نمبر پانچ نمبر چار ولی اللہ علی کا فرین پرینا سبیلا ایف العقلیتی اللہ پاک نے کافروں کو مسلمان پر غالب ہونے کا کوئی رستہ نہیں دیا یعنی دلیل کے طور پہ دلائل میں دنیا کا کوئی کافر آ کر مقابلہ کر لے اپنے عقیدے مذہب کی کوئی بات دلائل کے تحت صحیح ثابت نہیں کر سکتا اور اسلام کی کسی بات کو قیامت تک دلیل کے ذریعے سے غلط ثابت نہیں کر سکتا عیسائیوں نے بڑی کوشش کی ہندوستان میں اور دوسری جگہوں پہ مناظرے وغیرہ کرنے کی ہندوؤں نے کوشش کی اعلی اسلام نے ایسے زبردست جوابات دیے کہ سر کے بل گرے مناظرے کے میدان میں مسلمان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا پانچواں مانا پھر تبیلا اللہ پاک نے کافروں کو حق نہیں دیا مومنوں پر غلبے کا ای شرعی رستہ کوئی نہیں ہے یہ پھر عدالتی فیصلوں میں اس کا جا کے اثر نکلے گا اس معنی کا چنانچہ ذمیوں کے لیے الگ حقوق ہے آپ کو پتا ہے ذمی وہ لباس نہیں پہن سکتے جو مسلمان پہنتے ہوں ذمی وہ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے جس پہ مسلمان سوار ہوتے ہوں شرم آتی ہے مسائل بتاتے ہوئے بھی کیونکہ ہم خود سارے ذمی بنے ہوئے ہیں یہاں تک کہ روڈ کے بیچ میں وہ نہیں چل سکتے مسلمان کو چاہیے تھوڑا گاڑی کو سائڈ دے تاکہ وہ کنارے ہو جائے ایک سائڈ میں ان کو الجاؤ ملا ازیت ترک اور بہت سارے ایسے احکام ہیں مانا یاد ہو جائے گا آپ حضرات کو از رات کو مینینا اور میں تو وہی بات جو صبح سے عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کو کہ کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں سے لڑ سکے کافر جنگ میں مسلمان پر غالب نہیں آ سکتا جب بھی آتا ہے سازش سے ہیلے سے اور مسلمانوں کے تعاون سے غالب آتا ہے یہی مانا ہے باقی تفاصیل ہے ان المنافقین یخادعون اللہ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو چکر دے رہے وہ خوا اور اللہ انہیں اللہ ان کے ساتھ مخادع کرتا ہے انہیں چکر دیتا ہے ذرا ڈھیل دیتا ہے سمجھتے ہیں اللہ سے راضی ہے خامولہ اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں ولا ید کرون اللہ اللہ اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا بین دبین دونوں کے درمیان میں مذبذب ہیں لا الہ الا ولا الہ الا نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن فلاں سبیلا تم اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پاؤ گے ان آیات کا جہاد کے ساتھ تعلق واضح ہے اس لیے کہ مجاہدین کو جتنا نقصان منافقین پہنچاتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں پہنچاتے تو اس میں آگے بھی جہاد کا ذکر ہے آخر میں بھی جہاد کا اور اللہ دینا تابو کی تشریح میں بھی جہاد یا ایمان والو لا اولیاء کافروں کو یار نہ بناؤ من دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کے سلطانہ کیا تم چاہتے ہو اللہ کے پاس بنا لو اپنے اوپر کھلا الزام کھلی اللہ پاک کے یہاں پھر تمہارے خلاف کھلی چارج شیٹ لگے گی اور کھلا الزام لگے گا تم پر کہ تم کافروں کو یار تھے پھر اللہ تمہیں کافروں کے ساتھ بات کے جانب میں ڈالے منافق کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے یہودیوں سے بھی نیچے مشرقین سے بھی نیچے سب سے خطرناک جگہ منافقوں کی ہے اور منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمان کو چھوڑ کے کافر تیاری کرے ولند نصیرہ اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے مگر جو منافق توبہ کر لیں قرطبی میں لکھا ہے کہ کہ اگر تلوار نہ ہو تو یہ توبہ نہیں کرتے اور اگر تلوار نہ ہو تو نماز میں بھی نہیں کھڑے ہوتے ہوا اللہ اپنی اطلاع کر لیں اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں الدین احمد اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر کے کافروں سے اپنی جان چھڑا لے فلاح کمال مومنین تب یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قریب بڑا بدلا دے گا ماں یا مسلمانوں جو تمہیں کہا جا رہا ہے کافروں سے یاری نہ کرو بلکہ ان سے جہاد کرو مسلمانوں سے دغا بازی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ وفاداری کرو اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا اگر تم اللہ کی ان باتوں کو مانو اور شکر گزاری کرتے رہو ما یف اللہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکر تم وہاں تم اگر تم اللہ کا حق مانو اور ایمان لے آؤ وکان اللہ علیما اللہ تعالیٰ تو قدر دان ہے تمہارے ہر عمل کی قدر کرتا ہے اور بہت علم والا ہے سورہ نساء مکمل ہو گئی